ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا اور اس وقت آپ احرام باندھے ہوئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چودہ